www.attableek.com The Reviver of Iman اور محنت کا بھی ماحول تھا جیسے اس کا تذکرہ کسی نہ کسی درجے میں ابھی اس مذاکرے میں بھی ہو گیا باقی بیانات میں تفصیل سے باتیں آتی رہتی ہیں تو اس کے لیے مسجد میں ایک جماعت ہو دیکھو محلے میں سینکڑوں گھر ہیں اور ان سینکڑوں گھروں میں مجموعہ کے طور پر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اب ان کے لیے کم از کم ایک جماعت تو ہو جو اس مسجد کے ماحول میں محنت کرے اور کوشش کرے فرد فرد پر ویسے تو مسجد کے جماعت میں جتنے گھر ہیں اور گھر میں جتنے بالغ مرد ہیں یہ سب مسجد کی جماعت ہے بلکہ جو بات عرض کی جاتی ہے کہ ایک مسجد کی جماعت وہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرے پوری دنیا سامنے ہے پورا دین سامنا ہے اور جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے بن جائیں یعنی دین کے اعتبار سے بھی کمال ہو اور محنت کے اعتبار سے بھی کمال ہو جیسے حضرات صاحب اکرام کے زمانے میں پوری دنیا سامنے ہو لیکن عمل یہ تو نیت کے اعتبار سے ذمہ داری کے اعتبار سے فکر کے اعتبار سے اور یہ اللہ کا کرم ہے اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ اس نیت اور اس فکر اور اس ذمہ داری کے احساس کی برکت سے یہ ایک بندہ جو اپنی مسجد میں کام کر رہا ہے تو بظاہر تو یہ مسجد ہی میں کام کر رہا ہے اپنے محلے میں لیکن اس کا اثر پڑ رہا ہے پورے عالم پر پورے عالم پر محنت کے اعتبار سے بھی اثر پڑ رہا ہے دینداری کے اعتبار سے بھی اثر پڑ رہا ہے وہ نظر آئے یا نہ آئے اور اگر ایک مسلمان دین کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے محلوں میں بھی شہروں میں بھی علاقوں میں بھی دین کا نقصان ہو رہا ہے خواہ آج نظر آ رہا ہو یا نہیں جیسے ہمارے حضرات مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک حوض ہے اس میں ایک لوٹا پانی ڈال دیا جائے تو اس پورے حوض کا سطح پانی کا سطح اوپر ہو جاتا ہے صرف یہ بات نہیں ہے کہ جس جگہ پانی ڈال دیا گیا تو وہاں کا سطح اوپر نظر آئے گا اثر پڑ رہا ہے پورے حوض پر اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ایک اور ڈال دو پھر ایک اور ڈال دو پھر ایک اور ڈال دو تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آنکھوں سے بھی نظر آ جائے گا اور اگر اسی حوض سے ایک لوٹا پانی نکال دیا جائے تو وہاں پانی کم ہو گیا اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اگر بار بار پانی نکالا جائے ایک ایک لوٹا کر کے کر کے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ نظر آ جائے گا سر کے آنکھوں سے کہ پانی تو کم ہو گیا اس طرح ایک مسلمان اگر نیکی کا کام کر رہا ہے اور نیک عمل کر رہا ہے اس طرح لگاتار کرتے کرتے تو اس کا اثر بھی پڑتا ہے عالم پر اور اگر گناہ کرتا ہے اور اس کو روکا نہ جائے اور اس کے ازالے کی کوشش نہ کی جائے تو آج ایک گنا اس کے بعد دوسرا اس کے بعد تیسرا اور شروع کرنے لگ جائیں گے تو جو دینداری کا ماحول ہے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ وہ ماحول بدل جائے گا بے دینی کے ماحول پر اس لیے ہمارے تو مسجد کی جماعت تو ہے پورا محلہ لیکن جماعت اسی کا نام ہوتا ہے کہ جو جتنے اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں سب شریک ہو سب شریک ہو جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں دس بارہ ساتھیوں کی جماعت ہے اب مشورہ ہوتا ہے تو مشورہ میں دس بارہ ساتھی بیٹھتے ہیں یہ بات نہیں ہوتی کہ آج دو ہیں دس بارہ آٹھ ہیں دو نہیں ہے دوسرے دن مشورہ ہو رہا ہے تو جو پھر آٹھ دس سے دو اور نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ مشورہ ہو گیا نہیں جماعت اس مقصود کے لیے اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہے تو جماعت کی تربیت اس میں ہے کہ مشورے میں سب شریک ہوں تعلیم کا حلقہ ہے تو اس میں پوری جماعت شریک ہوتی ہے عمومی گشت ہوتا ہے روزانہ نکلنے کے زمانے میں تو اس میں پوری جماعت شریک ہے گشتوں کی ترتیبیں ہیں تو اس میں تقاضے پر جس کو جس ملاقات جن اس جن سے ملنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں نماز ہے تو نماز میں سب شریک ہیں جماعت کی نماز میں جماعت کا ہر فرد تلاوت کرتا ہے ذکر کا اہتمام کرتا ہے رات کو اٹھتا ہے اللہ سے مانگتا ہے سب زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے تو اس طرح یہ دس بارہ ساتھی پندرہ ساتھی ایسے ہوں کہ کہا جائے کہ ہاں یہ مسجد کی جماعت ہے اب اس ساتھیوں سے مسجد کے لیے مسجد کے عنوان پر وقت مانگا جاتا ہے مسجد کے عنوان پر وقت مانگا جاتا ہے اس وقت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ ملاقاتیں یہ اس وقت کے استعمال کا ایک اہم عمل ہے لیکن جیسے نکلنے کے زمانے میں گشتوں کی اہمیت ہے وقت اس میں لگتا ہے مقدم کرنا لیکن تعلیم میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد کا وقت ہے سیکھنے سکھانے میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد ہی کا وقت ہے عبادات میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد ہی کا وقت ہے نکلنے کے زمانے میں نقد جماعت نکالنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے یہ بھی اسی جماعت کا چلہ ہے یا تین دن ہے یہ مسجد ہی کا وقت ہے رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگا جا رہا ہے تو یہ مسجد کے اعمال یہ ہے کہ وہ اعمال جن سے بندہ دیندار بنتا ہے وہ بنے گا کس سے دعوت سے تعلیم سے ذکر سے عبادت سے خدمت سے صرف دعوت سے بندہ بنے بغیر تعلیم کے بغیر ذکر کے تو ظاہر بات ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے پورا جو ان اعمال کے مجموعہ ایسے ہوتا ہے تو مسجد کے لیے جو وقت مانگا جاتا ہے تو وہ وقت ان اعمال کے لیے مانگا جاتا ہے اس میں ایک عمل ہے مشورے کا اب ہر ایک اللہ سے مانگے کہ جب میں اس جماعت کا حصہ ہوں اور یہ میری مسجد کی جماعت ہے تو مجھے روز وقت مقررہ پر اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ ماحول کے ساتھ انسان چل سکتا ہے مشورے میں شریک ہونا یہ میرا کام ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے یہ بات کہ کبھی شریک ہوا کبھی نہیں ہوا تو اجر سے تو خالی نہیں ہے لیکن جو بننے کی بات چل رہی ہے کہ بندہ بنے پورا دیندار بنے اور یہ پورے دنیا میں دین کے احیاء کا اور اس محنت کے وجود کا ذریعہ بنے تو تب ہوگا کہ جب روزانہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ مشورے میں شریک ہو اللہ ہم سب کو توفیق دے اور یہ یقین رکھے کہ یہ میرا اس میں شریک ہو جانا یہ ذریعہ ہے کہ میں عالم میں دین کے احیاء کا ذریعہ بنوں یہ بات نہیں ہے کہ اگر نہیں شریک ہوا تو کیا حرج ہے اس لیے جہاں تک گھر کے تعلق ہے اور کاروبار کا تعلق ہے اس کو وقت دینا مقام پر منع نہیں ہے دینا چاہیے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو مسجد کی جماعت کا مشورے کا وقت ہے وہ وقت گھر کو نہ دیا جائے اور وہ وقت کاروبار کو نہ دیا جائے بس اگر کوئی بات ایسی پیش آئی گھر کا یا کاروبار کا تو اس پہ بندہ ہمت سے کام لے کہ اپنے گھر کے تقاضے کو موخر کرے اور اپنے کاروبار کے تقاضے کو مؤخر کرے یہ مؤخر کرنا قربانی ہے یہ مؤخر کرنا اور کام پھیلتا ہے قربانی سے کہ بندہ کام کے تقاضوں کو اپنی ذات اور اپنے گھر اور اپنے کاروبار کے تقاضوں پر یعنی کام کو مقدم کرے بس اگر اس کا موقع آئے تو اس میں اس کو مؤخر نہ کیا جائے کہ کیا کروں میرا کام پڑ گیا کاروبار کا کام اور پڑ گیا یہ جو مسجد کی جماعت کا مشورہ ہے تو اس میں اپنی ذات سے لے کر اپنا گھر مسجد کے ساتھ جتنے گھر ہیں دوسری مسجدیں ہیں بستیاں ہیں اپنے ملک کے دور سے دور علاقے ہیں اور پوری دنیا کا آخری کنارہ ہے اس کو انسان نیت میں لے کہ کام تو کر رہا ہے اپنی مسجد میں لیکن مسجد میں اس انداز سے محنت کرے اس انداز سے کوشش کرے کہ انہی محلوں سے اسی مسجد سے یہ سب تقاضے مشورے سے پورے ہوں اپنے مسجد کے ساتھ جو گھر اس طرح دوسری مسجدیں قریب دیہاتیں شہریں ملک کے اندر اور بیرون نکلنے کے اعتبار سے اس لیے آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا ہائی صاحب رحم اللہ فرمائے کرتے تھے کہ کسی مسجد کے کام کو اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ اصول کے ساتھ ہے تو دیکھے کہ جو جتنی ممالک ہیں کن ملکوں سے ان کے پاس جماعتیں آئی ہیں اور کن ملکوں سے ابھی تک جماعتیں نہیں آئی کیونکہ کام مسجد کے بنیاد پر اٹھانا ہے تاکہ ایک ایک مسجد کی جماعت وہ ذریعہ بن سکتی ہے پورے دین میں اس پورے عالم میں اس مبارک کام کے وجود کا اور آگے بڑھنے کا تو دیکھیں کہ کہاں سے کہاں کہاں ہماری جماعتیں مسجد سے گئی ہیں تو اگر ہماری مسجد کی جماعت اس بات کو دے کے اور اپنا لسٹ دے کے تو کتنی مسجدوں کو جماعتیں گئی ہوں گی ایک مسجد سے بہت کم اور یہ اس پر اللہ کا شکر ہو کسی وہ مشکل ایک جماعت بن جاتی ہے سال میں چھ مہینے میں پھر ایک جماعت بن جاتی ہے ایک جماعت بن جاتی ہے اور ملک کتنے ہیں تو جہاں جماعتیں نہیں گئی ہیں ان ملکوں کے لیے جماعتیں بنا دینا یہ ہماری مسجد کی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوشش کرے اور کن ملکوں سے ہمارے پاس جماعتیں آئی ہیں کیونکہ ہجرت بھی ہے نصرت بھی ہے تو جہاں سے جماعتیں ہمارے پاس آئی ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن جہاں سے نہیں آئی انہیں جماعت بے جنابی ہمارا کام ہے ہماری مسجد کی ذمہ داری کوئی ایک دن تو واقع نہیں ہوگا کہ ایک دن میں سب کچھ ہو جائے آپ دیکھیں یہ اب جو کام کا سطح ہے تو جن دنوں میں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کام شروع کیا اس وقت میں یہ سطح تھا لیکن باتیں اس کی ہو رہی تھی یا نہیں باتیں انہیں سطحوں کی ہو رہی تھی اس سے اوپر کی سطح کی ہو رہی تھی پہلے باتیں وجود میں آتی ہیں تذکرے وجود میں آتے ہیں نیتیں وجود میں آتی ہے اس کے لیے محنتیں وجود میں آ جاتی ہیں آہستہ آہستہ اللہ اس کو وجود دے دیتا ہے اس سے ہمارے پاس تو قیامت تک زمانہ ہے اور پورا عالم اور پوری دنیا ہے تو اس کو ہم سوچ میں لیں اگر ایک بندہ بہترین صرف ایک جگہ کی نیت کرتا ہے کہ وہاں جانا ہے وہاں اور جگہ نہیں جانا تو یہ اپنے ثواب کو کم کر لیتا ہے کیونکہ ہر جگہ تو کوئی نہیں جا سکتا لیکن نیت اور ذمہ داری کے اعتبار سے بندے کے فکر میں وسعت ہو اس طرح اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں کہ ہماری مسجد کی جماعت دور سے دور چلا تین چلے کی جماعت اپنے ملک کے اندر کس کس شہر میں ہمارے ملک ہمارے مسجد سے جماعت گئی ہے اور کس شہر سے ابھی تک ہمارے ہاتھ سے جماعتیں رہ گئی تو ملک کے اندر جتنے بھی دور کے دور شہریں ہیں وہاں جماعتیں بھیجنا چلے تین چلے کی یہ ہماری ذمہ داری ہے اور دوسری جگہوں سے ہمارے پاس جماعتیں آئیں کیونکہ اگر جماعتیں آ رہی ہیں نکل نہیں رہی ہے یا نکل رہی ہے آ نہیں رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ کام پورا نہیں ہو رہا ہے بڑھے گا آہستہ تدریجن <clears throat> لیکن یہ بات سامنے ہو اس طرح اپنے شہر کے مضافات میں کتنی بستیاں ایسی ہیں جہاں ابھی ہمارے جماعتیں نہیں گئی سیروزے کی جماعتیں وہاں پر نہیں گئی ہیں جماعتیں ایک ہی نکلتی ہیں حالانکہ ان سب بستیوں میں بندہ نیت کر لے کہ ہماری مسجد ہی سے جماعتیں جائیں اور کن بستیوں سے ابھی ہمارے پاس جماعتیں آئی نہیں نہیں آئی ہیں تو وہاں بھی جانا ہمارا کام ہے ان کو متوجہ کرنا کہ وہ جماعتیں وہاں سے نکلے اس طرح اپنے مسجد کے ساتھ اپنے شہر کے اندر جو مسجدیں ہیں جو لوگ ہیں تو کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں جماعتیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر مسجد کی جماعتیں وہ محنت کر رہی ہیں اور کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں مسجدیں مسجدوں میں جماعتیں نہیں بنی ہوئی ہیں کسی شہر میں جب پوچھ لیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ دو سو مسجدیں ہیں لیکن کتنی مسجدوں میں جماعتیں بنی ہوئی ہیں تو کبھی بتایا جاتا ہے کہ پچاس کبھی بتایا جاتا ہے سو کبھی اس سے کم و بیش لیکن اب جن مسجدوں میں جماعتیں نہیں بنی ہوئی ہیں ان مسجدوں میں جماعتیں بنانا ان مسجدوں میں جماعتیں بنے اس کے لیے ہماری مسجد کی جماعت جائے محنت کرے یہ بھی ہمارا کام ہے یہ بھی ہمارا کام ہے اور اپنے مسجد کے ساتھ جو کریں تو کتنے مسلمان بھائی ہیں جو ان اعمال میں ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں کام میں کتنے ہیں جو نہیں ہو رہے ہیں تو آپ جو نہیں ہو رہے ان کو شریک کرنا یہ بھی ہمارا کام جو شریک ہو رہے وہ اس میں آگے بڑھے یہ بھی ہمارا یہ بھی ہمارا کام ہر گھر میں یہ ماحول بنے تو گھروں میں کتنے گھروں میں یہ ماحول ہے کتنے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہے تو جہاں نہیں ہے وہاں ماحول بنے وہاں گھروں میں کام ہو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہمارے فکر میں ہمارے نیت میں سامنے ہو خواہ کام ہم کسی بستی کے کسی مسجد میں کر رہے ہیں لیکن نیت کے اعتبار سے ذمہ داری کے اعتبار سے سوچ اور فکر کے اعتبار سے یہ سامنے ہو اور یہ سب کچھ ہم نے پورا کرنا ہے اپنی مسجد سے یعنی ملکوں میں جماعتیں بھی بھیجنی ہیں یہاں سے اور اپنے ملک کے اندر بھی سب شہروں میں جماعتیں بھیجنی ہیں یہاں سے ملک کے اپنے شہر کے قریب جو دیہات ہیں وہاں بھی جماعتیں بھیجنی ہیں یہاں سے مسجد کے جماعتیں بنانا بھی ہے یہاں سے اور سو فیصد مسلمان ان اعمال میں مرد اور عورت لگ جائے اور اس کام میں شریک ہو یہ بھی ہماری محنت اور ہمارا فکر ہو فکر ہو نیت کے اعتبار سے تو اس کا اثر پڑے گا پورے عالم پر اب یہ سب چیزیں وجود میں آ جائیں تو اس کے لیے جو مسجد کا سب سے پہلا وقت ہے جو مسجد کے اعمال میں سے ایک اہم کام ہے یہ بات میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر جب مسجد کے لیے وقت کا تقاضا چلتا ہے تو ذہن میں صرف یہی آتا ہے کہ ڈھائی گھنٹے سے زیادہ یا ڈھائی گھنٹے باقی جو وقت ہے اعمال میں دوسرے مسجد کے عنوان سے وہ عام طور پر سامنے نہیں ہوتا حالانکہ جیسے میں نے آرس کیا کہ بنتا ہے انسان مسجد والے اعمال سے اور مسجد والے اعمال میں دعوت بھی ہے تعلیم بھی ہے ذکر بھی ہے عبادت بھی ہے خدمت بھی ہے اور پھر دعوت کی مختلف شکلیں ہیں تو جب مسجد کے لیے وقت مانگا جاتا ہے تو تو ان سب اعمال کے لیے وقت مانگا جاتا ہے مسجد کے عنوان پر اس میں جو ایک بنیادی عمل ہے اور مقدم ہے وہ ہے دعوت کا عمل دعوت کا عمل اس میں ہمارے زراعت فرماتے ہیں کہ کم از کم ڈھائی گھنٹے ہو کہ ڈھائی گھنٹے ہو آگے آٹھ گھنٹے ہیں اور اس سے اگلی بات کیا ہے آدھا آدھا کر لو آدھا آدھا کیا مطلب کہ اب تو ایک سلس دے رہے ہو مسجد کو تو زیادہ دو کمائی میں وقت کم کر لو ادھر بڑھاؤ یہاں تک کہ اس سطح پر بندہ پہنچ جائے کام کرتے کرتے کہ ان تقاضوں کے ساتھ جس وقت بھی تقاضا ہو تو یہ نہ کہے کہ تو ابھی مجھے لگا دیا ہے چلت میرا ابھی ہو گیا باہر سے تو ابھی آ گیا ابھی تو یہ گیا تھا ڈھائی گھنٹے تو محنت کر لی اور کیا چاہتے ہو یعنی ایسے لوگ وجود میں آ جائیں کے مشورے سے جو تقاضا ان کے سامنے رکھ لیا جائے تو اس وقت وہ ان کے لیے بشاشت سے تیار ہو خوشی خوشی سے جیسے اپنا کاروبار ہے اپنا کام ہے اور اگر کوئی ڈھائی گھنٹے سے کم دے تو ہمارے دلوں کے اندر قدردانی ہو اس کو کم سمجھنا یا دینے والے کو خدا نخواستہ حقیر سمجھنا ڈھائی گھنٹے ہی دیتا ہے گھنٹے ہی دیتا ہے گھنٹے سے کیا ہوتا ہوتا ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے آدھا گھنٹہ ہی دے دیتا ہے نہیں ہمارے دل میں جو جتنا وقت دے اس کی قدردانی ہو قدردانی سے نعمت بڑھتی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو اس روزانہ محنت کا وقت ہے تو اس میں عام طور پر جو پہلے بتایا جاتا تھا وہ ہے سر سے ایشا کیونکہ عام طور پر پہلے لوگوں میں یہ ترتیبیں تھی اور یہ بہت اچھی ترتیبیں ہیں کہ جو کمانے کا وقت ہوتا ہے اس شراب سے پہلے دنیا کے کام میں لگنا مناسب نہیں اشراق کے بعد سے اور اثر کے بعد دنیا کے کام میں لگنا یہ ابھی شام گویا رات شروع ہو گئی تو یہ مناسب نہیں ہے اس سے عام طور پر دفتروں میں جو حاضر ہوتی ہے آٹھ گھنٹے صبح آٹھ بجے نو بجے حاضر ہوتی ہے شام کو تین چار بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں لوگ بھی اپنے زمینداروں میں کام کرتے تھے اور اثر سے پہلے پہلے واپس آ جاتے تھے اپنے کھیتوں سے دکانوں میں بھی لوگ صبح چلے جاتے تھے اور پھر اثر تک واپس آ جاتے تھے اور اس میں نماز ان کی حفاظت ہے گویا وقت شغل کے کام میں صرف ایک نماز آتی جاتی ہے اور زور کی اگر ہے تو زور کے نماز جہاں تک اثر ہے اپنی مسجد میں مغرب ہے تو اپنی مسجد میں عشاء ہے تو اپنی مسجد میں فجر ہے تو اپنی مسجد میں اور زور ہے تو اپنے کاروبار کی جگہ جہاں پر یہ ہے تو وہاں پر اس کی نماز وہاں پر آ جاتی ہے تو یہ عرض کیا جاتا کہ اثر سے عشاء یہ دو باتیں میں نے عرض کی ایک وقت کے اعتبار سے تو اصل سے ایشا اب اگر صورتحال ایسی ہو گئی کہ ہمارے کم قسمتی سے رات دن بن گیا اور دن رات دن رات کے کاروبار ہے اور کب تک ہے گیارہ بجے رات تک بارہ بجے اس کے بعد آنا اس کے بعد کھانا اور اس کے بھی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا تو جیسے کل بھی بات آئی تھی آج بیان میں کہ جب بندہ دیر سے سوئے گا تو اٹھے گا کب اچھا پھر اپنی نیند پوری کرنے کے لیے کبھی فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے اور کبھی پڑھنے کے بعد فوراً سونا پڑتا ہے وہ گیارہ بجے تک بارہ ہمیں کیا اس میں لگنا ہے لیکن جو نظام ہے وہ اس طرح ہو کہ دن کا کام دن میں رات کا کام رات میں لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا ہے کہ جو کہتے اثر سے عشاء میں نہیں دے سکتا اثر سے عشاء میں نہیں دے سکتا وہ کہتے ہیں میں زور سے اثر دے سکتا ہوں ڈھائی گھنٹے کوئی کہتا ہے میں رات کو دے سکتا ہوں عشاء کے بعد عشاء کے وقت اس کا اس جگہ کا ماحول بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ ایسے اور لوگ بھی وہ تو بھی نہیں سوتے تو ان کا ان سے ملنا ہوتا ہے تو تو کہتے یہ وقت ہم دے سکتے ہیں تو یہ جو روزانہ کا وقت ہے اس کو عصر سے عشاء میں منحصر نہیں کرنا ہے کہ صرف عصر سے عشاء بات تو ہماری یہی لیکن جو جس وقت دے سکے تو اس وقت میں جماعت ہو دو تین ساتھی جو محنت کرے کوشش کرے تو یہ روزانہ کے وقت کے اعتبار سے اس میں ایک بات عرض کر لوں اب ہو یعنی جو وقت جس کو ملے اثر سے عشاء ہے تو ٹھیک ہے کوئی زور سے اثر ٹھیک ہے کوئی مغرب سے لیکن ایسا کوئی ہم نے ایسا نظام مرتب نہیں کرنا ہے کہ مثلا اثر سے عشاء جو دے سکتا کو کہتے اچھا بھائی تم کچھ ایسا کر لو کہ صبح دو تم زور میں دو تم کس میں دو اثر میں دو تم مغرب سے عشاء میں دو یعنی یہی دس پندرہ جو وقت دے رہے ہیں کسی بھی وقت میں ہم اس کو ضرور دو دو تین تین کر کے صبح سے لے کر شام تک بنا دے تاکہ یعنی ہر وقت کام چلے بات واضح ایک یہ ہے کہ مثلاً پانچ سات آدمی اثر سے شاہ دے سکتے ہیں دو چار ہیں وہ کہتے ہیں زور سے اثر ہم دے سکتے ہیں اثر سے شاہ نہیں دے سکتے شاید دو تین ایسے ہو جو کہتے ہیں نام زور کے بعد دے سکتے ہیں نہ اثر سے اچھا دے سکتے ہیں ہم فجر میں دے سکتے ہیں تو جو جس وقت دے سکے اس کے وقت کو قبول کر لینا بس یہ ہمارے کتاب میں نہیں ہے یعنی یہ وقت ہمیں قبول نہیں ہے اور جتنا دے جتنا جی۔ ترغیب تو ہماری وہ ہے جو بات عرض کی جاتی ہے لیکن جتنا دے اگر کوئی آدھا گھنٹہ بھی دینا چاہے اگر کوئی دس منٹ بھی دینا چاہے روزانہ کے اعتبار سے تو اس دس کو ہم کم نہ سمجھے دین کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے اور اس کو ہم حقیر نہ سمجھے کہ اچھا دنیا کے لیے تو اتنا دے رہے اور دن کے لیے اتنا یہ دس منٹ اس کو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جب یہ محنت کرے گا کوشش کرے گا یہ آگے بڑھتا چلے جائے گا آگے بڑھتا چلا جائے گا اور شاید یہ اوروں سے بھی آگے بڑھ جائے تو ایک بات یہ عرض کرنی ہے اب ہم نے یہ جو دعوت کا کام ہے اس میں انفرادی ملاقاتیں ہیں یہ ہمارا روزانہ کی محنت میں کیا کرنا ہے تو اس میں ملاقاتیں ہیں یہ انفرادی طور پر دعوت ہے دو دو تین تین کی جوڑیاں بنا کر ان کو کام دیا جاتا ہے کام کیا دیا جاتا ہے کہ جو مسجد کے ساتھ جتنے گھر ہیں مثال کے طور پر چار گلیاں ہیں ایک ایک گلی میں پچاس پچاس گھر ہیں چالیس چالیس گھر ہیں ابھی جو ہمارے ساتھیوں نے جو وقت دیا ہے جو بارہ ساتھی ہیں تو ان کی دو دو تین کی جماعت بن گئی ان چار گلیوں کے لیے یا پانچ گلیوں کے لیے جماعت بن گئی اب ان دو تین بندوں کا کام کیا ہے کہ یہ کام ان کو دے دیا گیا روزانہ مشورہ اس معاملے میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آج یہ دو تین ساتھی ملاقاتیں کن سے کریں بلکہ ان کو گلیاں تقسیم ہو گئی گھر تقسیم ہو گئے تو اب یہ گھر گھر پر ملاقاتیں کریں اور اگلے دن مشورے میں ان ملاقاتوں کی کارگزاری سنا دیا کریں پچاس گھر تھے کل ہم ان میں سے دو گھروں والوں سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں پھر اس میں اگلے جو تشکیلیں ہوئی وہ بھی بتا دیں پھر اگر اس طرح تاکہ یہ پندرہ دن میں بیس دن میں موقع مال کے اعتبار سے لیکن یہ اپنی ملاقاتیں پوری کر لیں اپنی ملاقاتیں پوری کریں کوئی گھر نہ چھوڑے عمومیت رکھے ایسا نہ ہو کہ بات گھر مخصوص ہے جب بھی جماعت آ جاتی ہے وہ بندے بھی مخصوص ہیں انہیں کے پاس لیا جاتا ہے یعنی گشت میں اور انہیں سے آگے مطالبے ہوتے ہیں وہی تیار بھی ہو جاتے ہیں تو اور خود بھی بعض مخصوص جگہوں میں طرف کام کرنا مقصود ہے امت بنانا ہماری کوئی جماعت نہیں ہے یہ کام بحثیتی مسلمان ہونے کے اور امتی ہونے کے ہیں اس لیے گھر گھر کی ملاقاتوں کی ترتیب بنا دیں اب اس میں اگر ایک بندہ آ گیا مسجد میں اب یہ جو مشورے کا وقت ہے یہ بھی مسجد کے اعمال میں سے عمل ہو گیا یہ آ جائے مسجد میں ایک آ گیا دوسرے کا انتظار کر رہا ہے تو اس انتظار میں دو رکعت پڑ لیں دعا مانگے کوئی ذکر کرے کوئی تلاوت کرے کیونکہ سب مسجد کے کام ہیں مسجد کے کام ہیں دوسرا ساتھی آ گیا ان کی جماعت بن گئی اب یہ اپنے کام پر نکل جائے مسجد سے اور دعا مانگے وجہ یہ ہے کہ باقی کام جتنے ہیں عمومی طور پر وہ تو مسجد ہی کے اندر ہیں تعلیم مسجد کے اندر ہے سیکھنا سکھانا مسجد کے اندر ہے تلاوت اور ذکر مسجد کے اندر ہے اس طرح جو اور یہ جو کام ہے یہ مسجد سے باہر کے ماحول میں ہے اور باہر کا ماحول فضا وہ دنیا کا ماحول ہے تو اس ماحول سے اللہ ہماری حفاظت کرے ہماری حفاظت کرے اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے اس کے لیے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے تاکہ ہم بازار کے ماحول میں گھر کے ماحول میں یعنی باہر کے ماحول میں جا رہے ہیں تو اس میں اللہ پاک سے استعانت تو اللہ سے مانگنا ہو اور اپنے اسکار اس کا اہتمام ہو نظروں کی حفاظت وغیرہ آداب ان کا اہتمام ہو کوشش اس بات کی کی جائے کہ اس گھر کا جو ذمہ دار ہے بڑا ہے جس پر ذمہ داری ہے اپنے و عیال کے دین پر آنے کی یہ اس کی ذمہ داری ہے وہ انپسکم و وہ کم نارا کہ اپنے آپ کو اور اپنے و عیال کو جہنم سے بچا دو اور جہنم سے دین کے بغیر نہیں بچ سکتا ہے کوئی اور دین سی کے بغیر نہیں آ سکتا ہے دین سی کے بغیر نہیں آ سکتا دین کے بغیر جہنم سے کوئی بچ نہیں سکتا اور جہنم سے بچنے کے لیے بچانے کے لیے محنت کرنا یہ ہر بڑے کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کے ذمہ دار کی کس کی کوشش کرے اس لیے ان سے ملاقات کریں اس میں اگر ایک دو ہیں بھائی ہے ان وجوب ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کر موقع محل کے اعتبار سے ان سے بات کریں بات ہماری جہاں بھی ہے وہ ہے دین کی بات چھ نمبروں کی بات کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اور ہم بھی دین کی محنت کرنے والے بنے اس مبارک کام میں لگے تو اس کے لیے ہماری باتوں میں اپنے کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر آخرت کا تذکرہ ضرور آ جائے دنیا سے بے رغبتی آخرت اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونا اور اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین اس کے تذکرہ ہو جائے اس کی باتیں ہو اور سنت طریقوں سے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں دونوں جہانوں میں کامیابی اگرچہ کچھ بھی نہ ہو لیکن سنت طریقوں کو چھوڑ کر دونوں جہانوں میں ناکامی اگرچہ سب کچھ ہے اس کے تذکرے آ جائیں یعنی کل میں والے یقین اس کی بات ہو اس طرح نماز کی بات علم اور ذکر کی بات اخلاق اخلاص اور اس ذمہ داری کی بات ہو اگر ہم تشکیل اتنا کرنا چاہتے ہیں تو اتنا ترغیب ہو ایک اتنی سی بات کرنا بھائی کچھ دن کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے ہمارے ہاں بھی کچھ جماعتیں نکل لیں گے تو ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے لیکن اگر وہ اس کے اندر سننے کی استعداد ہے اور سن سکتا ہے وقت اس کا ہے تو ہم ان سے بات کر لیں اس بات میں دس منٹ بھی لگ سکتے پندرہ منٹ بھی لگ سکتے آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتے کیونکہ یہ کوئی بیان نہیں ہے اس میں آپ بھی بات کریں گے وہ بھی بات کرے گا کچھ اپنا کچھ کہے گا تو سننا بھی ہے ان سے بات بھی کرنی ہے یہ بات کر کے چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ کام بنے گا قربانی سے اور قربانی وجود میں تب آئے گی کہ جب خروج وجود میں آ جائے اس لیے ان سے ان کے سامنے تقاضا رکھ لیا جائے وہ کیا چار مہینے چلا تین دن یہ خروج کے اعتبار سے کہ اس کے لیے وہ تیار ہو تیار اس وقت نہ بھی ہو لیکن اس کا ارادہ آ جائے گا کہ میں انشاءاللہ شاء اللہ تین چلنے کے لیے دو مہینے کے بعد تیار ہوں تین مہینے کے بعد تیار ہوں اب یہ جماعت بھی دیکھیں کہ اس کا سالانہ خروج کب ہے اس کا کا ان اپنا سالانہ خروج نکلنا کس مہینے میں ہے انہوں نے بھی ارادہ کر لیا تو گویا ان کے ساتھ جماعت تیار ہو رہی ہے چلہ تین چلے کی اور یہ اپنے ساتھ اپنے مسجد سے جماعت تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ ایک دن میں جماعت نہیں بنتی کہ یہ تقاضا ہو گیا کہ اب جماعت بنے نہیں ان سے آپ ارادے ہو گئے اور کوشش کی جائے کہ تیار ہو جائے اس طرح سیرونے میں بھی اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہو کہ مسجد کے اعمال کے لیے ان سے وقت لینا تو بات تو ہم نے وہ ذکر کی بات کی تو ذکر میں بھی وقت لگا دینا چاہیے تلاوت کی بات بھی کی تعلیم کی بات بھی کی اس طرح ان سب اعمال کی بات کی ہے سب مسجد کا کام ہے اور مسجد کے اعمال ہیں اور انہی اعمال میں وقت دینے سے انسان بنتا ہے لیکن ہمارے مسجد میں جو اجتماعی اعمال ہیں جو اجتماعی اعمال ہیں مثلا مشورہ ہے روزانہ کی محنت ہے دعوت کی جو جوڑیاں بنتی ہیں مسجد میں تعلیم تعلیم ہے مقام پر گشت اور بیرونی گشت ہے اپنے سے روزہ جس ہفتے میں جماعتیں نکلتی ہیں مختلف تو یہ ان کے سامنے رکھ لیا جائے تو جس طرح وہاں وہ ارادے کرتے کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں میں چلنے کے لیے تیار ہوں اور اسی ہفتے میں دوسرے ہفتے میں اسے روزے کے لیے تیار ہوں اس کے ساتھ اس کے ارادے آ جائیں گے کہ انشاءاللہ شاء عزیز میں آپ کے ساتھ آپ جو فجر کی نماز کے بعد مثال کے طور پر مشورہ کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ مشورے میں بیٹھوں گا میں آپ کے ساتھ تعلیم کے حلقوں میں شرکت کروں گا میں روزانہ زیادہ وقت تو نہیں دے سکتا لیکن پندرہ منٹ دے سکتا ہوں پندرہ منٹ آپ کو میں دے سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ مقام پر گشت میں شرکت کروں گا بیرونی گشت میں شرکت کروں گا اس طرح یہ نکلنے کے اعتبار سے بھی تشکیل اور اپنے مقام پر بھی تشکیل یہ ان کے سامنے آ جائے کم از کم اتنی تشکیل کو ضرور وجود میں آ جائے کہ یہ بندہ مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرے اگر کوئی کمی بیچی ہے تو اتنی بات ضرور آ جائے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں اب اس کو ایک عنوان بنا کر ہم نے بات نہیں کرنی ہے کہ نمازی بنانے ہیں ہم نے اس کو نمازی بنانا ہے روزدار بنانا ہے زکات دینے والے بنانا ہے حاجی بنانے ہیں بنانا ہے سب پورے احکامات زندہ ہو جائے اس لیے ہم نے تو پورے دین کی بات کی پورے اعمال کی بات کی اس کے ساتھ یہ بات کہ انشاءاللہ تین مہینے کے بعد جب یہ نکلے گا تو پھر نماز پڑھے گا نماز کو بھی فرض ہے یا پھر نماز سیکھے گا جب چلنے کے لیے نکلے گا جب سے روزے میں جائے گا تو یہ مناسب نہیں ہے اس لیے آخری تشکیل ایسا ہو کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور سیکھنے کی ضرورت ہو تو مسجد کے امام سے نماز سیکھے علماء کے ساتھ مربوط کرنا کہ اپنے مسجد کے اندر جو قاری صاحب ہیں امام صاحب ہیں اس سے نماز سیکھے نماز کا اہتمام کرے اور پورے گھر والوں کو اس پر آمادہ کرے کہ اس کے بچے اور ساتھ ساتھ گھروں میں بھی اس کی بات ہو جائے کہ اس کا اہتمام ہو تو یہ گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں یہ ہمارے ایک مستقل تقاضا ہے جو روزانے کا ہے جو روزانے کا ہے اب بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ مثلا سروزے کی جماعت تیار ہو رہی ہے چلنے کی جماعت تیار ہو رہی ہے چلنے کی جماعت تیار ہو رہی ہے خروج کے اعتبار سے تو اس وقت یہ جو ہمارے گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں تو اس میں اس کو مقدم رکھ لیا جائے جب چونکہ جماعت تیار ہو رہی ہے تو جن جن لوگوں نے ارادے کیے تھے ان کو وصول کرنا اس میں ان کے پیچھے پھرنا ان کو آمادہ کرنا اس کو ترجیح دے دیا جائے اس کو ترجیح دے دیا جائے چلنا تین چلنے کی جماعت تیار ہو رہی ہے تو اب ہمارے گشتوں کے جو ملاقاتوں کے جو عنوان ہو تو اس میں یہ ہو کہ جن جنہوں نے ارادے کیے ہیں تو ان کو وصول کرنے کے لیے ان کے پاس جانا تاکہ وہ وصول ہو جائے اس پہ کوشش خوب ہو جائے خوب ہو جائے یا مثلا بعد میں ارادے کیے تھے کہ ہم آئیں گے آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہوں گے لیکن نہیں آئے تعلیم میں بیٹھیں گے لیکن نہ آ سکے عمومی گش میں شریک ہوں گے ہم نے لیکن نہ آ سکے تو ہم میں بھولنا نہیں چاہیے ہم ان کو سامنے رکھ کر دوبارہ ان کے ساتھ ملے اور اس کو یا دہانی دیں بلکہ عمل سے پہلے تاکہ وہ ان کا آنا یقینی بن جائے تو اس طرح وقتی طور پر کوئی تقاضا ہے اس کو مقدم کرنا اس کو اور عمومی طور پر جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ گھر گھر کی کیا ہو ملاقاتیں ہوں گھر گھر کی ملاقاتیں ہوں اور لوگوں کو تیار کرنا ان اعمال کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق دے یا بعض وقت مرکز سے تقاضا آ جاتا ہے کہ جوڑ ہے کوئی تقاضا ہمیں دے دیا تو اس وقت ان تقاضوں کو ذرا مقدم کر لیا جائے جن سے ملنا ہے اور جن تک پہنچنا ہے تاکہ وہ تقاضے ہمارے کیا ہو جائے پورے ہو جائے لیکن عمومی طور پر بنیادی طور پر ہمارا جو روزانہ کی محنت ہے اس میں یہ اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ موقع تو ہے لیکن ہمارے ڈھائی گھنٹے پورے ہو گئے تو اب گھر جانا ہے تو بھائی ٹھیک ہے آپ کے آٹھ گھنٹے کی ترتیب نہیں ہے اور اب وہ ملاقات ہو سکتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بس ڈھائی گھنٹے سے آگے نہیں بڑھنا اب وہ ملاقات کر لیں اس میں تین گھنٹے لگ جائے کیا رہے چار گھنٹے لگ جائے تو کیا ہمارا ہمارا کام ہے اس میں اگر کوئی قربانی ہو تو اس قربانی پر ہمیں ملے گا دنیا میں اور آخرت میں چھوڑ دینا کام نہیں ہے اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہتے ہیں بندہ نہیں ملتا ہے تو ہمارے ڈھائی گھنٹے وہ سے کے پاس گیا تھا وہ نہیں ملا تو اب اس میں آدھا گھنٹہ بھی ابھی نہیں گزرا تو اب گھر جائیں انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا کیوں ڈھائی گھنٹے تو میں نے اس کے لیے دیے تھے ان دو تین آدمیوں کے لیے دیے تھے وہ نہیں ملے تو اور اسے ملنا بھی ٹھیک نہیں ہے شاید عالم بھائی وہ نہیں ملے کوئی مل جائے گا آپ دعوت کی کیا کریں دعوت کی بات کریں کوئی ایسا مرتب نہیں ہے اچھا چلو کوئی ایسی ایسی صورت ہے اس کوئی نہیں ہے یعنی آپ کا ڈھائی گھنٹے اور بندہ نہیں ملا کوئی صورت تو اب گھر جا رہا ہے کہ کوئی ہے نہیں یہ وقت مسجد کے لیے دیا تھا نا کس کے لیے دیا تھا مسجد کے لیے یا ایک آدمی کے لیے دیا تھا یہ یہ پیرنا تو یہ تو مسجد کے کام کا ایک حصہ ہے دعوت دعوت تو مسجد کے کام کا کیا ہے ایک حصہ ہے تو چلو کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو یہ وقت تم مسجد ہی میں گزارو نا یعنی کو اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ اس وقت میں کچھ حصہ ادھر دے لیکن گھر گھر جانا یا اپنے کاروبار میں جانا کہ جس سے ملنے گیا تھا وہ نہیں ہے تو اب میں گھر جاؤں کوئی صورت بناؤ ملاقاتوں کی ورنہ مسجد چلے جاؤ ذکر کرو دعا کرو اللہ سے مانگو کوئی رونا دھونا کرو کہ اللہ جس سے ملنا آیا تھا مل نہیں سکا کسی سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے یہ لیکن یہ وقت ہم نے گھر کو نہیں دینا ہے اور کاروبار کو جو مسجد کے نام سے جو وقت میں نے فارغ کر دیا تو اللہ توفیق دے کہ وہ وقت مسجد ہی کے کام میں ہو بات واضح نہیں یہ نہیں دینا ہے ادھر ادھر بڑھانا ہے کیا کرنا ہے بڑھانا ہے اچھا اس کے ساتھ یہ تو ہمارے تو ہو سکتا ہے مہینے میں یہ ملاقاتیں ہماری پوری ہو جائیں پندرہ بیس دن میں پورے گھروں میں ملاقاتیں ہو جائیں اس کے بیچ میں اگر کچھ ایسے لوگ آ جائیں کہ گھر تو میرے گلی میں ہے ان کا لیکن ہے خواص میں سے خواص کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پورے بستی پر پورے شہر پر پورے ملک پر اس کا اثر ہے اور رہتا ہے میرے محلے میں اور اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں لوگ کیا ہیں جڑے ہوئے ہیں تو ان کو چھوڑ دینا تو کام نہیں ہے نا اگر ہم خود ملاقات کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر ہم ملاقات نہیں کر سکتے اور ہماری مسجد کی جماعت میں سے جن کے ذمے دوسری گلیاں ہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہ مسجد کی جماعت کا کام ہے کہ وہ ان سے وکلے وہ ان سے ملنے جائے اگر اپنی مسجد کی جماعت میں کوئی نہیں ہے اور ہم نے دیکھا کہ فلان مسجد کے اس مسجد کے ساتھی نے ان کے ساتھ پڑھا ہے ان کے ساتھ اس میں کام میں شریک ہے جان پہچان ہے تعلق ہے وہ بات کر سکتا ہے وہ بات کر سکتا ہے تو ان کے پاس پہنچ جائے ان سے بات کریں اور ان کو ترغیب دے کہ وہ یہاں پر تشریف لے آئے اور ان سے ملاقات ہو جائے ان سے بات ہو جائے کبھی کبھی ضرورت پڑے گی اس کو مرکز والوں کو بھی بتا دینا کہ وہ ان کے پاس کو ساتھی ہے کچھ ہو لیکن ہمارے پاس نہیں ہے یعنی کوئی بھی صورت اختیار کیا جائے لیکن ان سے ملاقات ہو جائے ان سے ملاقات ہو جائے اس لیے سب سے ملنا ہے ان آداب کے ساتھ ان اصول کے ساتھ ملنا ہر طبقے سے ملنا ہے ہر طبقے سے ملنا ہے کوئی بات نہیں سننا چاہتا ہے ہمیں پتا ہے کہ بات نہیں سنتا بات نہیں سنتا تو اگر بیمار ہو جائے تو یادت کرنے سے تو ناراض نہیں ہوگا کوئی خوشی کا موقع ہے تو مبارکباد دینے سے تو ناراض نہیں ہوگا کوئی غمی کا موقع ہے تو تعزیت کرنے سے تو ناراض نہیں ہوگا اور ویسے ہی ملنے سے تو کوئی ایسا اگر وہ سننا نہیں چاہتا ہے تو ہم نے ضرور تو سنانا نہیں ہے لیکن اس کو جوڑنا کام نہیں ہے بلکہ ان سے ملنا اللہ کی نسبت سے اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب بندہ دوسرے مسلمان سے ملنے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ہم سے بتا کہ تو مبارک وقاب ام شاہ کا تیرا چلنا مبارک وہ تبوا بات من جت منظرا اور نے اپنے لیے جنت میں اس ملاقات پر مکان بنا دیا تو اس سے تو ہمارا مکان بنتا ہے کہاں بنتا ہے دنیا میں اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ اسلام آباد میں پلاٹ مل جائے گا بنا بنایا ہوا مکان تجھے مل جائے گا صرف اس سے ملنے کی ضرورت ہے تو کوئی کہے گا کہ میرا کام ہے وہاں صرف ایک مسلمان ہونے کی نسبت سے ملنا اس لیے مسلمان مسلمان کو نہ چھوڑے کسی حال میں بھی کہ کسی حال میں اس کو چھوڑنا کام نہیں ہے ملنا کیا ہے محبت کرنا کام ہے وجبت محبت للمتحابی رفیہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی نسبت سے محبتیں کرنا ملنا جلنا بیٹھنا آپس میں اور ایک دوسرے کا اکرام کرنا یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے اس لیے ہم اس کی کوشش کر لیں کہ اس طرح ہم ان سے ملیں ملاقات کریں کوئی گھر نہ چھوڑے گھر میں کوئی فرد نہ رہے کہ جس سے ہماری بات نہ ہو اور اس مبارک کام کی طرف متوجہ نہ کیا جائے تو ایک کام تو ہمارا ہے مشورہ یہ پوری جماعت کا اور جو جوڑیاں بن گئی ہے یہ دس بارہ ساتھیوں کے میں نے اس وجہ سے یہ کہہ دیا ویسے تو سب ساتھی مسجد کی لیکن ایک جماعت تو ایسی ہو پندرہ بیس دس بس کہ جو ہر کام میں شریک ہو جو کیا ہو ہر کام میں شریک ہو تو یہی ساتھی وہ ان کے روزانہ کے جماعتیں بنیں گی اب بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ روزانہ کی جوڑیاں کتنی بنتی ہیں تو کہتے ہیں کبھی دو بن جاتی ہے کبھی چار بن جاتی ہے کبھی آٹھ بن جاتی ہے کبھی دس بن جاتی ہے کبھی دو بن جاتی ہے تو وہی بات ہوئی نا کہ جن کو جو موقع مل جاتا ہے آ جاتا ہے جب نہیں آ جاتا ہے کام ہوتا ہے تو نہیں تو یہ وقت ہم نے اللہ کے گھر کے دیا ہے اس لیے یہ وقت کسی اور کام کو نہ دیا جائے یہ روزانہ ملاقاتوں کی ترتیب کا اس کے ساتھ مسجد میں تعلیم ہے یہ تو ہماری دعوت کا کام ہے روزانہ باہر جا کر لوگوں سے انفرادی طور پر بات کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا مسجد کے اعمال میں جڑنے کے لیے تیار کرنا اور یہ جو اعمال ہے تلاوت کے لیے ذکر کے لیے رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا اور اپنے گھر میں بھی ان ماحول بنانا اس کے تذکرے کر کے ان کو آمادہ کرنا ہے تیار کرنا ہے ہمارے جو دینی اعمال ہیں دینی اعمال ہیں ہاں، ان اعمال کا ذوق اور شوق بڑھتا چلا جائے ہم نے تو اس کی طرف ترغیب دی لیکن ان اعمال کا شوق ہمارے دلوں میں کیا ہے بڑھتا چلا جائے اس کے لیے جو راستہ ہے وہ کیا ہے کہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھیں جیسے اسلام میں پانچ ارکان ہیں کلمہ ہے نماز ہے روزہ ہے زکات ہے اور حج ہے یہ ہی اعمال ہے اعمال ہے یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں ان فضائل کی کتابوں میں کلمے کی فضیلتیں ہیں اس کے ساتھ اور بھی تصویر تحمید تعمیل کی فضائل نماز ہے فضائل رمضان ہے رمضان کے دنوں میں رمضان سے کچھ پہلے شابان میں اور فضائل حج ہے اور فضائل صدقات میں جو واجب صدقات ہیں وہ بھی نقلی صدقات بھی فرض حج نقلی حج فرض نماز نقلی نماز نماز پڑھنے پر واد ہے نہ پڑھنے پر وہی دے جماعت کے ساتھ پڑھنے پر واد ہے جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے پر وہی دے خوشو خزو کے ساتھ پڑھنے پر واد ہے نہ پڑھنے پر وہی دے یہ ہمارے دینی اعمال ہیں اور یہ کتابیں ہیں اب نماز میں اتنا قرآن سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے ویسے تو ہر مسلمان کے لیے قرآن سیکھنا کہ کم از کم ایک بارہ روزانہ پڑھے اگلا درجہ ہے کہ مانا سمیت پڑے لیکن میں تو ایک کم از کم کی اتنا سیکھنا تو ہر ایک پر فرض عین ہے کہ جس سے اس کی نماز کیا ہو جائے درست ہو جائے اور انہیں اعمال میں توجہ اور دھیان کا ہونا یہ اس کے اندر کی باطن کی ایک صفت ہے کہ عمل کے اندر صفت احسان ہو اللہ کی طرف دھیان ہو تو اس لیے اس کو اگر آپ دیکھیں تو فضائل قرآن ہے فضائل ذکر ہے اور فضائل تبلیغ ہے لوگوں کو اس کی طرف بلانا اور مسلمان کہاں ترتے کہاں گرے اور کتنے پستی میں پہنچ گئے تو اس کا سبب کیا ہے سلمان کی موجودہ پستی کا واحد سبب اور فضائل صدقات اور صحابہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا تو حکایت صحابہ ہے کہ صحاب کرام کے مرد ان کی مستوراتیں ان کے بچوں کے قصے ہیں اس میں تو حکایت صحابہ اس لیے ہمارے ہاں تعلیم میں جو انہیں کتابوں سے پڑھا جاتا ہے یہ نکلنے کے زمانے میں بھی ہے اور یہ اپنے مقام پر بھی ہے تو اتنا سنے اتنا سنے کہ نماز پڑھنے میں دل لگے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں جی لگے اسے فضائل کا شوق ہو وعیدوں کا خوف ہو نہ مقصود ہے کہ ہمیں حدیثیں یاد ہو جائیں بلکہ اس عمل کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے فضائل ذکر سننے سے وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو ذکر پر ڈال دے فضائل قرآن سننے سے اس کی حدیثیں یاد کرنا مقصود نہیں ہے ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے جو قرآن پڑھنے پر بندے کو ڈال دے نماز پر بندے کو ڈال دے نہ یعنی عمل پر ڈال دے عمل پر ڈال دے تو یہ کب ہوگا کہ جب انسان روزانہ سنے روزانہ تو بار بار سننا اور روزانہ سننے کی برکت سے روزانہ سننے کی برکت سے بار بار سننے کی برکت سے ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو عمل پر ڈال دے اب اس عمل میں جسے نماز پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں لیکن نماز میں اور شوق پڑے ذکر تصویرات میں اور شوق پڑے یہ ہوگا تب کہ جب بندہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنے اور روزانہ سنے توجہ اور دھیان کے ساتھ اس لیے انہیں کتابوں سے پڑھنا ہے اور ان میں جو حضرت شیخ رحم اللہ نے جو فائدہ لکھا ہے تو اپنے فہم پر اعتماد نہ ہو کہ حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں اس حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں نہ حفظ مقصود ہے نہ اپنے فہم پر اعتماد بلکہ شیخ رحم اللہ نے جو لکھا ہے اسی کو پڑھا جائے اور وہی ہے اپنے طور سے اس کو سمجھنا میں یہ سمجھا تو کیا سمجھے تو یہ نہیں ہے اچھا جب عمل اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے تو یہ حلقہ اجتماعی طور پر فضائل کا ہے مسائل کا نہیں ہے مسائل کا اس میں نماز کی فضیلت ہے نماز کے مسائل نہیں ہے اس میں یعنی جو روزہ کی فضیلت ہے اس کے مسائل نہیں ہے اس میں قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے لیکن قرآن کے احکام نہیں ہے تجویز کے جو احکامات ہیں وہ نہیں ہے تو بندے کو عمل پر ڈال دیں لیکن عمل ہوگا علم کے مطابق عمل ہوگا اس سے یہ فضیلت تب ملے گی جب عمل علم کے مطابق ہو نماز پڑھنے پر وعدہ تب پورا ہوگا کہ جب وہ نماز علم کے مطابق ہو تو جب عمل کا شوق اندر پیدا ہو جائے تو اس کا پتہ کیا ہو کہ فارغ اوقات میں یہ فارغ اوقات میں یہ مسلمان جو تعلیم میں بیٹھتا ہے یہ بات یہ اپنے اس عمل کا علم علماء سے لے عمل کا علم کن سے لے علماء سے لے تو علماء سے نماز کا علم لے وضو کا علم لے تیمم کا علم لے یعنی جو بہارت کے متعلق احکامات ہیں نماز کے متعلق احکامات ہیں تو وہ علم علماء سے علماء سے لے علماء سے لینا اور نکلنے کے زمانے میں تو اجمال ہے نکلنے کے زمانے میں کیا ہے علم اجمالی ہی ہے اجمال یہ کہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اسی کو سیکھا جاتا ہے جیسے نماز ہے اور وضو غسل تیمم یا آداب اور مقام پر تفصیل ہے مقام پر کیا ہے جس طرح نماز کا علم لیا جا رہا ہے اس طرح تجارت کا علم بھی لے علماء سے تجارت کا علم اگر ایک بندہ زراعت کر رہا ہے تو زمیندارے کا علم کن سے لے علماء سے لے اس طرح اگر ایک آدمی حکومت چلا رہا ہے تو اس کا علم کن سے لے علماء سے لے تو اب یہ جو علم علماء سے لے رہا ہے یہ مسجد کا کام ہے اور یہ مسجد کا وقت ہے یہ جو سیکھنے کے لیے ان سے لے رہا ہے لیکن یہ اس دعوت کے عنوان سے نہیں ہے یہ سیکھنے سکھانے کے عنوان سے ہے سیکھنے سکھانے کا عنوان سے کہ تعلیم فضائل کی تعلیم کے لیے وقت ہے اور اس کے ساتھ اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس کو علماء سے کیا کر لے معلوم کر لے ان سے سیکھیں اس کے لیے ہر ایک آدمی اپنے طور پر نظام بنا دے نظام بنا یعنی ہمارے ہاں تو جماعت کے اعتبار سے جو حلقہ ہے اجتماعی طور پر وہ تو تعلیم کا ہے فضال کی تعلیم کا ہے لیکن اب یہ قرآن سیکھے اپنے نماز سیکھ کر لے اپنے مسائل معلوم کر لے یا جس شعبے میں بھی ہو اس کا علم لے اس کے لیے بندہ اپنا نظام بنا دے اپنا نظام اپنا نظام بنا دے تو گویا یہ جو دن تب آئے گا کہ جب ایک طرف یقین میں ترقی ہو دعوت کے ذریعے سے دوسری طرف فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر ان اعمال کا شوق بڑھے ان اعمال پر جو ہے اس کا یقین بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم لے اس کا علم اس کا علم لے تو اس کی طرف تو اچھا یہ تو اجتماعی طور پر ہے تعلیم کے حلقے میں یہ پوری جماعت بیٹھے جیسے نکلنے کے زمانے میں پوری جماعت تعلیم میں بیٹھتی ہے تو اس طرح یہ جو دس پندرہ ساتھی جو مسجد کی جماعت ہے یہ پوری جماعت تعلیم میں تعلیم میں شریک ہو ان کے ساتھ اور لوگ جو ہم نے محنتیں کیے انہوں نے ارادے کیے ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا یہ کام لیکن ان میں سے کسی کا ناگا نہ ہو کیا ہاں، ہماری مسجد میں تو تعلیم ہو رہی ہے لیکن کبھی پانچ بیٹھتے ہیں کبھی سات بیٹھتے ہیں کبھی دس بیٹھتے ہیں کبھی میں بیٹھتا ہوں کبھی نہیں بیٹھتا ہوں تو ایک یہ مسجد کی جماعت کا کام ہے کہ اجتماعی تعلیم میں شریک شریک ہونا اور یہ ان دونوں کتابوں سے پڑھا جائے صرف فضائل اعمال سے نہیں بلکہ فضائل صدقات سے بھی پڑھا جائے دونوں حصوں سے دونوں حصوں سے اور پڑھنا مقام پر چونکہ تو بہتر یہ کہ ترتیب کے ساتھ ہو بہتر یہ کہ ترتیب کے ساتھ ہو مثلا فض نماز میں جو پہلی دو حدیثیں پڑھ لی فائدے کے ساتھ تو اگلے دن جو پڑھے وہ تیسری چوتھی حدیث پڑھے اس کے بعد جو پڑھے تو وہ پانچویں چھٹے حدیث پڑھے تاکہ یہ پورا رسالہ یہ پورے ہم سنیں اور اس کو یعنی پڑھیں اور سنیں اس طرح یہ یعنی صرف دو چار جگہ وہیں سے روز پڑھنا نہیں پوری کتاب تسلسل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے تو تو یہ اور محلے والوں کو اس تعلیم میں شریک کرنا ہے جیسے پہلے بات عرض کی تھی اس کے ساتھ اپنے گھر کی تعلیم ہے اپنے گھر کی تعلیم یہ بھی مسجد کے کام میں سے ہے دونوں تعلیم ہے گھر میں ایک جماعت ہے آٹھ دس افراد کی آٹھ دس اس میں مستورات بھی ہیں اس میں مرد بھی ہیں اور اس میں بچے بھی ہیں اور جس یہ بات بار بار بیانات میں بھی سامنے آ رہی ہے مذاکرہ میں بھی کچھ بات ہو گئی کہ ذمہ داری گھر کے بڑے کی ہے کہ اپنے بچوں میں اپنے اہل عیال میں دین دین یعنی ان کو دین پر لانا اور ان کے لیے دینی ماحول مہیا کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ ان کی ذمہ داری اور گھر کا ہر ایک فرد وہ اس مبارک کام کو اپنا کام سمجھ کر زندگی گزارے تو اس کے لیے ترتیب کیا ہے اس کے لیے یہ کہ ایک وقت ایسا ہو جس میں پوری جماعت گھر کے شریک ہو تعلیم میں تعلیم میں کیا ہو شریک ہو اچھا جب یہ تعلیم میں شریک ہے تو اس میں بھی وہی بات آ جائے گی فضال قرآن سن رہے ہیں تو قرآن کا شوق بازار نماز سن رہے تو گھر کا ہر ایک فرق نماز نماز نمازی بنے مستورات میں سے بچوں میں سے گھر کا ہر ایک پر ذکر پر پڑ جائے ذکر بھی کرے تو گویا اس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو اس گھر میں ذکر بھی ہو اس گھر میں رات کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگنا بھی ہو اس گھر میں یہ سیکھنے سکھانا سیکھنے سکھانے کے بارے میں عرض کر لوں کہ جو اس کی ضرورت کی چیز ہے ہر ایک مرد عورت پر جو قرآن سیکھنا فرض ہے تو اس کا نظام بنا دے اپنے گھر میں بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کا جو بالغ افراد ہیں جو وہ سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھلائے اپنے مستورات کو سکھلائے اگر یہ نہیں ہے تو خود انتظام کر لے کہ میرے بچے قرآن سیکھے کہاں سیکھے قرآن سیکھے تو کہاں سیکھے تو اپنے مسجد میں کوئی قاری ہے معلم ہے کوئی مکتب ہے کوئی تو اس میں ان کا ان کا رابطہ بنا دے تاکہ یہ قرآن سیکھے بغیر نہ رہے از کم قرآن تو سیکھے تو اس کا اس کا اہتمام ہو بچے ابھی قرآن سیکھیں دین سیکھنے کے لیے جو مسائل ہیں تو مردوں کے ذریعے سے علماء سے پوچھ پوچھ کر مستورات کو علم لے جس کی ضرورت ہو جس کی کیا ہو ضرورت ہو تو وہ مسائل مردوں کے ذریعے سے پوچھوائے جائیں مفتی حضرات سے اور وہ بتا وہ, وہ ان کو بتا دیں کہ مفتی صاحب نے یہ کہا مفتی صاحب نے یہ کہا مفتی صاحب نے یہ کہا تاکہ اس گھر میں اس تعلیم کے ذریعے سے تعلیم کے ذریعے سے بظاہر قرآن کی تعلیم ہے تو گھر کا ہر ایک فرد قرآن پڑھنا سیکھ لے بظاہر ذکر کی تعلیم ہے تو سب کی تصیاحات پوری ہو رہی ہو بظاہر رمضان کی تعلیم ہے تو گھر کا کوئی فرق بغیر روزے کے نہ رہے بظاہر صدقات کی تعلیم ہے تو جس پر زکات فرض ہے وہ اس فریضے کو ادا کرے بظاہر حج کی تعلیم تاکہ فریضہ ادا ہو جائے اس طرح جو بھی اعمال ہے تو ان اعمال کا ان اعمال کے فضا بنے تو ایک طرف تو انہیں کتابوں سے گھر میں تعلیم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرہ ہو چھ نمبر کا وقتاً فوقتاً تاکہ جو بھی مستورات ہیں ہر ایک چھ نمبر میں بات کر سکے دعوت دے سکے یہ مذاکرہ صرف یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ان صفات کا فکر پیدا ہو کہ ایمان کا نماز کا ان احمد کے ہمارے اندر کیا ہو فکر ہو اور اس پہ ہم آگے بڑھیں تو اس کے وقتاً فوقتاً چھ نمبروں کا مذاکرہ ہے ہاں۔ اور اس کے ساتھ یعنی اپنے گھر میں تعلیم ہے اور مسائل علماء کے ذریعے سے مردوں کے ذریعے سے معلوم کر کے وہ اپنے گھر والوں کو بتانا اور گھر میں ہر کام سنت کے مطابق ہو یہ سب پورے صرف دین کے ذمن میں آ جاتا ہے کھانا سنت کے مطابق سونا سنت کے مطابق اس طرح لباس سنت کے مطابق شکل لیکن ایک ایک چیز کو گننا یہ تو بہت سارے ہیں یہ جو چھ نمبر ہیں یہ جو چھ نمبر ہیں اس کے ذریعے سے استعداد پیدا ہو جاتے ہیں پورے دین پر چلنے کا تو دین کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے دین کا تعلق اپنے ان سب معاملات معاشرات سب کے ساتھ ہیں لیکن وہ سب زندگیوں میں آئے گا مرد اور عورت کے جب یہ خوبیاں وجود میں آ جائے اس لیے زور ہو انہیں اعمال پر انہیں اعمال کے ذریعے سے باقی زندگی وجود میں اس میں وجود میں آ جاتی ہے تو ایک تو مسجد کی پوری جماعت مشورہ کے لیے وقت روزانہ ملاقاتوں کے ذریعے سے یہ تقاضے پورا کرنا اور اس کے ساتھ یہ اپنے تعلیم کا اہتمام کرنا اب جب روزانہ بندہ مشورہ کرے روزانہ دعوت دے روزانہ تعلیم کرے اور روزانہ ذکر کرے روزانہ عبادات ہے اور اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرے اور اس کے ساتھ یہ اپنے کاروبار میں کمانا اور خرچ یہ شریعت کے مطابق ہو تو اس کے دل کے تعلق اللہ کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا اب اب ہفتے میں ایک دن عمومی گشت ہے ایک دن اپنے محلے میں عمومی گشت ہے یہ گشت اجتماعی ہے یہ دو تین تین کی جوڑیاں نہیں ہے بلکہ مسجد کی جماعت کے اعتبار سے عنوان سے یہ ہفتے میں ایک دفعہ ہے وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے بات کرنا یہ روزانہ نہیں ہوتا ہے ورنہ ملز پیدا ہو جائے گا اکساہٹ پیدا ہو جائے گی جو جو ہمارے حضرات نے قرآن اور سنت کو دیکھ کر اس کا استعمال کیا ہے تو کیا ہے کہ روزانہ دعوت کی بات گھر گھر تو روزانہ ہے وہاں پر لیکن لوگوں کو یعنی مسجد میں اجتماعی طور پر بات کرنا یہ ہفتے میں کتنی دفعہ ہے ہفتے میں ایک دفعہ ہے اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں آٹھ دس ساتھی ہوں یعنی جماعت مضبوط ہو اور یہ گھر گھر پر ملاقاتیں کریں لیکن یہاں متکلم مختصر بات کر کے وہاں بیٹھ کر تفصیل سے بات نہیں کرتی جسے روزانہ کی ملاقاتوں میں ہے مختصر بات کر کے ان سب کو مسجد میں لانے کی کوشش کر ہے کہ سب مسجد میں سب مسجد میں آ جائے اب مسجد میں جب وہ آئے تو ان کے استقبال کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے ذکر دعا کے لیے بھی آدمی مقرر ہو بیٹھ کر بات کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے بیان کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے تو اس محلے میں گش کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا اجتماعی جو بات ہے ہماری کوشش اس بات کی ہے کہ اجتماعی باتیں مسجد میں ہو مسجد کے ماحول میں ہو یا مثلا کسی مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے بازو ہاتھ سے تو بیٹھک میں ہے تو وہ بھی ایک قسم کی مسجد کے حکم میں آتا ہے کام کے اعتبار سے تو اس ماحول میں ہو اسی ماحول میں ہو دوسری بات یہ ہے کہ جو اجتماعی بات ہے اس کے لیے پہلے گشت ہو پہلے کیا ہو گشت ہو تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس نماز کے بعد لوگ گھروں پر مل سکتے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ کس نماز کے بعد لوگ زیادہ بیٹھ سکتے ہیں یعنی نماز میں تعداد لوگوں کی زیادہ ہے نہیں ہم دیکھیں گے اس کو مثلا اثر کی نماز کے بعد لوگ مل سکتے ہیں تو ہمارا گشت عصر کے بعد ہے اور بیان مغرب کے بعد ہے اور اگر ہمارا دیکھا کہ وہ ماحول ایسا ہے کہ اس میں عصر کے بعد گھر پر لوگ نہیں مل سکتے ہیں جس گھر پر بھی جاؤ کہتے نہیں ہے ابھی نہیں ہے گھر پر نہیں ہے گھر پر نہیں ہے تو مغرب کے بعد گشت کر لے اور عشاء کے بعد عشاء کے بعد بیان کر لے اب یہ جو ہمارا گشت ہے یہ ہمارا ہفتے میں کتنی دفعہ ہے ایک دفعہ ہے لیکن اس کے لیے یہ جو ایک دفعہ کا گشت ہے یہ گشت پورے محلے کے لیے ہے یہ ایک گلی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مسجد کے ساتھ جتنے گلیاں ہیں ان سب کے لیے ہے کہ ان سب کو جمع کرنا اب یہ تب ہو سکے گا کہ جب ہماری جماعتیں ایک نہ بنے بلکہ ہماری جماعتیں کتنی بن جائیں بیس جماعتیں بنے چار جماعتیں بنے اس گلی میں ایک جماعت کش کر لے دوسری گلی میں دوسری جماعت کش کر لے تیسری گلی میں تیسری جماعت کش کرے تاکہ پورے محلے میں ہماری یہ ملاقاتیں ہفتے میں ایک دفعہ ہو وہ تو پندرہ دن مہینے میں جو تفصیلی بات ان سے گھر پر ہوتی ہے اور یہ صرف گھر پر حاضری دے کر مختصر بات کر کے ان کو مسجد میں جمع کرنے کی کوشش تو اس میں ہماری یہ کوشش ہو کہ پورے محلے میں ہفتے میں ایک دفعہ اب اگر ہم نے ایسا کیا کہ ایک دن ہم نے گشت کر لیا ایک گلی میں دوسرے ہفتے ہم نے پوچھ لیا کہ اب کون سی گلی کی باری ہے تیسرے ہفتے میں ہم نے تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے میں ہمیں اور بعض وقت تو مسجد کے ساتھ گھر بہت سارے ہوتے ہیں تو ہمارا عمومی گشت تو ہفتے میں ایک دفعہ ہو گیا محلے میں لیکن محلے والوں پر ایک دفعہ ہو گیا ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ ہوا اور ہونا کیا چاہیے تو اس کے لیے کیا شکل ہو کہ بس یہ ایک ہی جماعت ہی رہے نئی جماعتیں کیا بنا دیں زیادہ تب ہوگا کہ جب ہمارے سب ساتھی گش میں کیا ہو میں شریک ہو جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب گشت میں شریک ہو اور جنہوں نے وعدے کیے تھے ارادے کیے تھے گش سے پہلے ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو جاؤ ایک دن پہلے اسی دن تاکہ ان کو ہم اپنے گشت میں اپنے ساتھ شریک کر لیں اپنے ساتھ ورنہ تو ہو جائے گا دو چار پانچ بندے کہتے ہیں الحمدللہ پابندی کے ساتھ گشت ہو رہا ہے لیکن ہر ایک کا پابندی کے ساتھ گشت ہو رہا ہے یہ تو بحثیت مسلمان ہونے کے ہیں یہ نہیں ہے کہ تبلیغ میں اس کا وقت لگا ہے بس اور ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جماعت میں ایسے سیاسی زیادہ ہو جو اصول کے ساتھ گش کر سکتے ہوں کیونکہ بعض کو تو مسجد میں بات کرنے کے سننے کے لیے بٹھا دیں لیکن پورے محلے کے لوگ ہمارے ساتھ اس میں کیا ہو شرکت کریں تو اس کے لیے ایک درخواست ہے کہ روزانہ اپنے ہفتے میں ایک دفعہ ہمارا عمومی گشت ہو اللہ ہم سب کو تو دے گشت کا وقت ہو یہ پہلے سے پتا ہوتا ہے تو جیسے میں نے تعلیم کے بارے میں بتا دیا روزانہ ملاقاتوں کے بارے میں عرض کیا مشورے کے بارے میں عرض کیا اس طرح یہاں بھی اگر گشت کے وقت میں کوئی کام پڑ گیا کوئی کام پڑ گیا تو اس وقت گشت کو چھوڑ دینا چاہیے یا کام کام کو مؤخر کرنا ہے گھر کے تقاضے کو مؤخر کرنا ہے کاروبار کے تقاضے کو مؤخر کرنا ہے لیکن گش کو مؤخر نہیں کرنا ہے یہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا سواب سے انکار نہیں ہے لیکن کام وہ ہے جو وقت پر ہو اور جو ترتیب ہو اس ترتیب پر کیا جائے تو اسی کا نام کام ہوتا ہے اسی کا نام کام ہوتا ہے اور جب وقت پر نہ ہو ترتیب کے ساتھ نہ ہو تو اس کا نام کام نہیں ہوتا ہے ورنہ آپ دنیا میں دیکھیں کبھی دکان میں چلا گیا کبھی نہیں گیا کبھی ملازمت میں گیا کبھی نہیں گیا تو اس کو کوئی کام کہا جاتا ہے تو جس طرح دنیا کے معاملوں میں یہ کام نہیں سمجھا جاتا تو دین کے معاملے میں ہم اسی کو کام سمجھے کہ یہ کام ہے اس لیے بھائیو درخواست درخواستیں اللہ ہم سب کو تو بھیج دے کہ بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے ہم اپنے تقاضوں کو مؤخر کریں اچھا اس میں ایک بات اور کرنی ہے جب یہ کشت ہم نے کر لیا تو پورا ہفتہ ہم نے محنت کی ہے ہم ہر گشت سے تین چلے کی جماعت نکالنا چاہتے ہیں ہر گشت سے تین چلے کی جماعت نکالنا چاہتے ہیں اور اسی مسجد سے نکالنا چاہتے ہیں جیسے کوئی جماعت کسی مسجد میں جانے کے بعد تشکیل ہو جائے تو تین دن وہاں پر محنت کرتی ہے تو اسی مسجد سے چلے تین چلے کی جماعت نکالتی ہے یا نہیں نکالتی نکلے یا نہ نکلے یہ الگ بات ہے لیکن جماعت کے سامنے تقاضا کیا ہوتا ہے کہ پورے مسجدوں سے لوگوں کو جمع کر کے چلے تین چلے کی جماعت تیار کرنی ہے یا اسی مسجد سے محنت کرتی ہے ایک دن میں تیار نہ ہو جائے دوسرے دن میں تیسرے دن میں جماعت تیار نہ بھی ہو جائے تو ایک ندامت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور یہ اندر ایک جذبہ بنتا ہے کہ دوسرے مسجد میں جا کر میں ہم نے جماعت محنت کرنی ہے جماعت تیار کرنی ہے نہ ہو اس جذبے کے ساتھ دوسرے مسجد میں ندامت کے ساتھ تو پورا ہفتہ ہم نے کام کیا جبکہ اس مسجد میں پندرہ پرانے ہیں وہ یہ تو میں نے پندرہ دس سے شروع کر دیا کسی جگہ بیس ہے کسی جگہ چالیس ہے کسی جگہ پچاس ہے کسی جگہ سو ہے کسی جگہ دو سو تین سو تک ہے لیکن اگر دیکھ لیا جائے کہ ہر مسجد ہر گشتے سے تین چلے کی جماعت نکل جاتی ہے تو نہیں نکلتی افراد نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا ہو کہ چلا تین چلے کی جماعت نکالنی ہے پورا ہفتہ اسی لیے ہم نے محنت کرنی ہے اب جماعت نہیں نکلی تو ایک ایک ہم مطمئن ہو گئے اور ایک کہ پھر آپس میں بیٹھ جائے کہ کس چیز میں کمی ہے دین کے مٹنا زبردستی اپنے آپ کو بندہ فکر مند کرے کہ ہر جگہ اللہ کے احکامات مٹے ہوئے ہیں سندر زندگی مٹی ہوئی ہے سندر اس کی وجہ سے جو نحوست ہے اور جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں ہیں اس کے دور ہونے کا ذریعہ دنیا اور آخرت میں ان مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ دین کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے اور دن کی محنت اگر نہیں ہے تو دین زندہ ہو جائے گا اس لیے اپنے کو دیکھیں باہر کو نہ دیکھیں کہ لوگ ایسے ہیں لوگ نہیں آ رہے ہیں لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں لوگ بات نہیں سن رہے ہیں لوگوں سے کہنا تو بطور ترغیب ہے ہر ایک صفت اور اپنی ذات کے اعتبار سے کرنا بطور تکلیف ہے اس کا میں مکلف ہوں اس کا میرے سے پوچھا جائے گا لیکن دوسرے کے بارے میں کیا ہے ترغیب ہے دوسرے کے بارے میں تو اپنی کے اعتبار سے کرنا یہ ہماری ضرورت اور ہماری ہماری حاجت ہے اس لیے اپنے کمیوں کو دے کے ہمارے تفتیحات میں رات کے اٹھنے میں اللہ سے مانگنے میں یا اپنے کاروبار میں یا خرچ کرنے میں یا اپنے دوسرے جو ہمارے اس میں کمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اگر گناہ کا کام ہو رہا ہے اور سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے تو دین کی محنت اس لیے تاکہ ہمارے اندر سنتیں زندہ ہو جائیں ہمارے اندر دین زندہ ہو جائے یہ محنت دین کے احیاء کے لیے دین کے احیاء کے لیے تو آپ نے دیکھے اس میں جو بھی کمی ہے آپ اس میں تعلق محبت جو کمی ہے اس کمی کو دور کر دیا جائے اور آئندہ ہفتہ پوری محنت کر کے جواب نکالنے کی کوشش کی جائے تو چلو دوسرا ہفتے رہو تیسرا ہفتہ دو مہینے میں ایک جماعت نکل جائے گی دو مہینے میں جماعت نکل جائے گی لیکن اگر اس کا فکر نہ ہو تو پھر سال گزر جائے گا اور جماعت کا نکلنا آسان نہیں ہوگا بلکہ مشکل ہوگا تو اس لیے صرف گشت برائے گشت نہیں ہے بلکہ دقت جماعتیں نکالنا اس کی کوشش ہو اللہ ہم سب کو تو بھیگ دے اگلی بات یہ ہے کہ اس ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بات نہ بھول جائے کہ جو طلبا اور اساتذہ ہیں اسکول اور کالج کے تو ایک جماعت ان کے لیے بنا دے وہ وہاں جا کر ان کے ساتھ پوری بات کرے یہ مختصر بات نہیں جسے متکلم بات کر کے لاتا ہے ان کے گھر پر بیٹھ کر ان سے پوری بات ہو لیکن اتنی لمبی بھی نہ ہو کہ نماز بھی چلی جائے اور بیان میں بھی نہیں اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئے تاکہ وہ نماز میں بھی شریک ہو اور مسجد کے اس میں بیان وغیرہ میں بھی کیا ہو شریک ہو جائے تو اس طرح ہم پورے محلے کو ترتیب دیں ایک بات اور عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان اعمال کے لیے مشورہ کب کرنا ہے چار جنکئی کئی یہ جو مسجد کی جماعت گشت کرے گی تو بعض وقت بارہ ہاں۔ میں وہ عرض کرنے کی کوشش جو ہونا چاہیے جو کرنا چاہیے کیا ہو رہا ہے وہ تو سب کو پتا ہے لیکن مذاکرہ تو اس کا ہوتا ہے کہ ہونا کیا چاہیے تو ہونا یہ چاہیے کہ اثر کے بعد گشت ہے اور مغرب کے بعد بیان ہے تو اثر سے پہلے اس پوری جماعت کو جمع ہونا چاہیے اور جمع ہو کر یہ اپنے اعمال کو تقسیم کریں اپنے امال کو مطلب مشورہ کرے مشورہ کرے اور اپنے امال کو تقسیم کرے اس طرح پوری جماعت ہے عمل سے پہلے اور پوری جماعت نے آپس میں مشورہ کر کے گز کی ترتیب بنا دی تو یہ تو اپنے ہفتے میں ایک دفعہ مسجد کے وہ گش ہے لیکن یہ گشت جسے میں نے پہلے عرض کیا جماعتیں زیادہ ہو دن تو ایک ہے دن ایک ہے یہ عمومی گشت ہے لیکن ایک جماعت کے بجائے دو جماعتیں دو کے بجائے پھر تین ہو جائے اب ہر سال ہم کارگزاری سناتے ہیں تو حلقوں میں بھی سناتے ہیں اور یہاں بھی سناتے ہیں تو اس میں ذرا اتنی بات اگر آ جائے آئندہ سال یا حلقوں میں کہ پچھلے سال مثلا ہمارے بیرونی گشت مسجد اپنے مسجد میں جو جماعتیں بنتی تھیں میں گشت تو دو جماعتیں بن جاتی تھی اب الحمدللہ چار جماعتیں بنتی ہیں اب پانچ جماعتیں بن جاتی ہیں چھ جماعتیں بن جاتی ہیں اس مسجد کے ساتھ جتنے گھر ہیں ان کے گھر تو یہ ایک ترقی ہے یہ کیا ہے ایک ترقی ہے کہ کام کے شکلوں میں بھی بندہ کیا ہے آگے بڑھے اور یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ اور لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اس لیے یہ چار پانچ بندوق کا کام نہیں ہے یہ ہر مسلمان کا بحثیت مسلمان ہونے کے ذمہ داری اور کام ہے اس کے ساتھ ایک اور بات ارض کرتے ہوئے کہ یہ جو ہمارا دوسرا گشت ہے یہ بھی ہفتے میں ہے لیکن ایک گشت ہے مقام پر اور ایک گشت ہے بیرونی یہ جو بیرونی گشت ہے تو اس میں وسیع مشورے مشورے کی جماعت اس کو دیکھیں کہ ہمارے قریب کتنی مسجدیں ہیں جس میں جماعت بنی ہوئی ہے کتنی مسجدیں ایسی ہیں جس میں جماعت بنی ہوئی نہیں ہے بنی ہوئی نہیں ہے یا دو چار بندے تو تھے یا ہیں بھی لیکن اب وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے مسجد کے کام میں سے کوئی آمد نہیں ہو رہا ہے کام بہت کمزور ہے تو اب ہمارے جو دوسرا کیش تھے وہ جہاں کام نہیں ہے وہاں جماعت بنانا کام ہے جماعت بنانا کام ہے اور جہاں کچھ کمزور ہے ان کو تقویت دینا کام ہے تاکہ وہ کام پر پڑ جائے وہ کام پر پڑ جائے اب ایسی کو تلاش کرنا اور ایسی مسجدوں میں اپنا بیرونی گشت رکھنا اگرچہ یہ ہوگا اپنے ہفتواری مشورے سے تاکہ سب کے سامنے ہو کہ کون سی مسجد میں کن کا ضرورت ان کی بھی اپنی رائے ہوگی ان کی بھی اب کیفلان مسجد میں ہماری جماعت دوسرا بھی شروع کر لے اب درخواست یہ ہے کہ جس طرح جماعت وہاں پر کیسی بنے گی تو جماعت وہاں پر بنے گی روزانہ محنت سے روزانہ محنت ہے جس طرح اپنے مسجد کی جماعت روزانہ محنت کرتی ہے اپنے محلے میں تو اگر ساتھی زیادہ ہیں دس پندرہ ساتھی ہیں تو دو ساتھی چار ساتھی ان کو روزانہ کی جو محنت ہے ڈھائی گھنٹے یا روزانہ گھر گھر کی ملاقات ہو اس میں ان کو اس محلے میں بھیج دیا جائے اب بظاہر یہ دوسرے محلے میں کام کر رہا ہے لیکن یہ ہماری مسجد کی جماعت کا کام ہے اگر یہ دوسری مسجد میں نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ہماری مسجد کی جماعت کا کام ہے کہ وہاں دو ساتھیوں کی جماعت بھیج دیں چار ساتھیوں کی جماعت بھیج دیں روزانہ وہاں گھر گھر پر ملاقاتیں جیسے پہلے بات عرض کی تاکہ لوگوں کو تیار کر لے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور مسجد میں کام کے لیے اور ان کو بتا دیا جائے کہ ہمارے فلان دن یہاں پر عمومی گشت ہوتا ہے یہ امال ہوتے ہیں اس میں آپ حضرات شرکت کر لیا کریں روزانہ ہو سکے بہت اچھا ورنہ ہفتے میں دو تین دن ہو جائے یہ بھی نہ ہو سکے تو جس دن گشتے اس سے ایک دن پہلے تو ضرور وہاں پر ملاقاتیں ہو جائیں تاکہ لوگوں سے باتیں بھی کی جائیں ان سے ارادے بھی لیے جائیں ایک فطری بات ہے جس سے بات کی جاتی ہے اس کو پھر بات یاد رہتی ہے کہ آج کل وہ ساتھی آئے تھے انہوں نے یہ وقت میرے سے مانگا ہے میں نے تو ان سے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ شرکت کروں گا اب یہ وقت میں کسی اور جگہ نہیں دے سکتا یعنی پہلے سے وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے تو اس لیے کوشش کی جائے کہ وہاں ان دو ڈھائی گھنٹے میں جو روزانہ کا کام ہے اس میں وہاں پر جا کر وہاں ملاقاتیں ہوں وہاں ملاقاتیں ہوں اچھا ملاقاتیں ہوں پھر جب وہ مومی گشت ہے جس دن گشت ہے اس دن کیا کیا جائے جو یہ مسجد کی جماعت ہے جس نے جانا ہے تو ایک صورت ہے نا کہ کوئی آسر میں پہنچ گیا کوئی مغرب میں پہنچ گیا کوئی عشاء میں پہنچ گیا وہاں اور ایک یہ کہ پوری جماعت جس طرح اپنے مسجد کے محلے کا گشتہ اور یہ ساتھی جمع ہوئے تھے مسجد میں تو اس طرح یہ پوری جماعت مسجد میں جمع ہو جائے جمع ہونے کے بعد یہ جماعت کی شکل میں وہاں پر جائے اس دوسرے مسجد میں جماعت کی شکل میں جائے وہاں پر جا کر اس کش سے پہلے وہاں جن جنہوں نے ارادے کیے تھے یا مثلا جن ساتھیوں کا اوقات لگے ہوئے ہیں ایک دو ساتھی لیکن وہ پورا کام نہیں کر سکتے اپنے وہاں ماحول نہ ہونے کی وجہ سے تو ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں تو ان کو اپنے ساتھ مشورے میں شریک کیا جائے اب یہ جو مشورہ ہے یہ وہاں جو ساتھی تیار ہیں ان کو بھی ساتھ شریک کر لیا اور خود بھی اور اب وہاں کی ترتیب بنا دیا جائے کہ یہاں کے امار کی ترتیب بنے تو یہاں بھی ایک جماعت ہے تو کوشش کی جائے کہ یہاں جماعت بنے اب جماعت بننے کے لیے عام طور پر جو بتایا جاتا ہے کہ دو مہینے وہاں پر کام کرے آٹھ گشتے تقریباً آٹھ گشتے تو ایک مہینے میں کتنے گشتے ہوتی ہیں چار تو تقریباً سات آٹھ گشتے وہاں پر محنت کریں اور اس میں کوشش کی جائے کہ یہاں سے جماعت تیار ہو جائے چلے کے لیے تین چلے کے لیے ورنہ کم از کم تین دن کی جماعت تو تیار ہو جائے اس جماعت کو پھر یہ مسجد کی جماعت اپنے ساتھ لے جائے اور ان پر آگے محنت کر لے تاکہ اس کام کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے اور اپنے ساتھ جو بھی تیار ہو رہے ہیں تو اب وہاں جو ہمارے ساتھی اس محلے میں کام کرنے جاتے ہیں تو ان ساتھیوں کو اپنے ساتھ شریک کریں تاکہ وہ بھی روزانہ ملاقات میں کیا ہو شریک ہو اس لیے درخواست یہ کہ وہاں والوں کو یہ کہہ دینا کہ آپ کے یہاں کام نہیں ہے تو آپ ہمارے ہاتھ جڑیں آپ ہمارے ہاں جڑے آپ کے یہاں کام نہیں ہے تو اس سے وہاں کام ہو اڑ جائے گا اور ایک کہ ہم ان کی معاونت کریں ان کے لیے جماعت بنا دیں اور جماعت اسی طرح بنا دے روزانہ ملاقاتیں یا گش سے پہلے ایک دن ملاقاتیں کوشش ہو تو تاکہ وہاں جماعت بنے اب ہماری مسجد کی جماعت ایک جگہ بیرونی گشت کر رہی ہے ایک جگہ بیرونی لیکن جس طرح اپنے محلے میں دو جماعتیں بنتی ہیں تین جماعتیں بنی چار جماعتیں بنی پانچ جماعتیں بنی اس طرح بیرونی گشت کے لیے بھی جماعتیں کتنی بنیں کام جب آگے بڑھے تو دو جماعتیں بن جائیں تین جماعتیں بن جائے چار جماعتیں بن جائے یہ سب بیرونی گشت تو ہے ایک دن میں ایک لیکن مختلف مسجدوں میں اس مسجد کی جماعت کا گشت ہوگا جس مسجد میں ساتھی زیادہ ہیں اور ان کی آٹھ آٹھ دس دس ساتھیوں کی جماعتیں بن سکتی ہیں تو اب دوسری مسجد میں تیسری مسجد میں اس طرح یہ ایک مسجد کی جماعت کتنی مسجدوں میں کام اٹھا سکتے ہیں بشرطے کہ اس مسجد میں کیا ہو مسجد میں کام ہو یہ بات اس سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض وقت بعض جگہوں میں بستیوں میں وہ کہتے کام تو ہے نہیں تو ایک جگہ سے دو لے لیتے ہیں دوسری جگہ سے ایک دو لے لیتے ہیں تیسری جگہ سے ایک دو لے لیتے ہیں تو مختلف جگہوں سے تین چار پانچ سات آٹھ کی جماعت بن جاتی ہے کہتے اب یہ پورے شہر کے مسجدوں میں پھرے گی اور وہاں کام اٹھائے گی بھائی ہمارے ہاں مسجدوں میں کام اٹھانے کے لیے جو جو راستہ ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ اپنے مسجد کا دوسرا گشت ہے اپنے مسجد کا دوسرا گشت ہے اب جتنی مسجدوں میں آپ کام کریں جماعتیں اور اپنے روزانہ کی محنت سے اگر ساتھی زیادہ ہے آپ کے ہر مسجد میں آپ دو دو ساتھی بھیجتے تو بظاہر یہ دوسرے محلوں میں نظر آ رہے ہیں لیکن یہ آپ کے مسجد کی جماعت کا کام ہے وہ آپ مسجد کی جماعت محنت کر رہی ہے اور دوسرے مسجدوں میں کام اٹھا رہا ہے تو اس طرح کوشش کی جائے تاکہ ہر ہر مسجد میں جماعت بنے اور کام شروع ہو جائے تو گوئے یہ پوری جماعت مشورے میں بھی شریک ہو یہ پوری جماعت یہ روزانہ کی ملاقاتوں کی ترتیب ہو یہ پوری جماعت تعلیم میں بھی شریک ہو اور اس پوری جماعت کے گھر گھر میں تعلیم بھی ہو اور ساتھ ساتھ مشورے مقامی گشت بھی ہو بیرونی گشت بھی ہو اور اس کا ہر ایک فرد قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہو ذکر بھی کر رہا ہو یہ سب مسجد میں ذکر کر رہا ہے مسجد میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے مسجد میں نبلوں کا اہتمام کر رہا ہے مسجد میں دعا مانگ رہا ہے مسجد میں رات اٹھ کر اللہ پاک سے مانگ رہا ہے ہاں۔ مسجد میں اچھا اور جماعتیں جمع ہو رہی ہیں بیرونی گشت کے لیے مسجد میں پھر مسجد سے دوسرے مسجد اپنے مقامی گشت پر جمع جمع ہو رہی ہے مسجد میں وہاں پر مشورہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے سب کام مسجد کے ساتھ مربوط ہے اور یہ مسجد کے لیے وقت ہے اور اسی میں اس وقت کو سرو کرنا ہے اور وقت کو آگے بڑھانا ہے اس مختلف شکلوں کے لیے اس کے ساتھ ایک بات اور کرنی ہے وہ ہے کہ سیروزہ مہینے کی تو اب یہ جو روزانہ مشورہ ہوتا ہے ان ساتھیوں کے جو دو دو ساتھی یا تین تین ساتھیوں کی جوڑیاں بنی ہیں جنہوں نے روزانہ ملاقاتیں کر دی ہیں تو انہی تین ساتھیوں نے یہ اپنے ہفتے تقسیم کر لیں مثلا یہ تین ساتھی ایک ہفتہ میں یہ تین ساتھی دوسرے ہفتے میں یہ تین ساتھی تیسرے ہفتے میں یہ تین ساتھی چوتھے ہفتے میں اور اب پورا مہینہ انہوں نے ستائیس دن کام کرنا ہے اپنے ساتھ جماعت تیار کرنے کے لیے جیسے چلنے دن چلنے کے تقاضا چل رہا ہے تو کم از کم سروزی کی جماعتیں کام پر وہ جمے گا جو صرف یہ نہیں کہ اس کا سروزہ لگ رہا ہے بلکہ وہ سروزہ کے لیے جماعت تیار کرنے میں لگا رہتا ہے صرف یہ نہیں کہ اس کا سالانہ چلنا لگ جاتا ہے بلکہ یہ سالانہ چلنے کے لیے جماعت جماعت تیار کرنے میں لگا رہتا ہے اپنے مقام پر اور ان کے وصولی تو اس مقام پر ایسی محنت کر کے اپنے ساتھ ساتھی تیار کر لیں تو یہ تین ساتھی پرانے ہوں گے اور ان کے ساتھ سات آٹھ ساتھی نئے دوسرے ہفتے میں تین ساتھی پرانے سات آٹھ ساتھی نئے تیسرے ہفتے میں اس طرح نظام بنا دیا جائے وقت مقرر یہ سب کے وقت مقرر ہیں مشورے کا وقت مقرر ہے جو بھی آسانی سے ہو تعلیم کا وقت مقرر ہے روزانہ کی محنت کا وقت مقرر کیونکہ اجتماعی کام ہے مسجد کے یہ مقامی گش کا وقت مقرر ہے بیرونی گش کا وقت مقرر ہے اور ساتھ ساتھ سے روزے کا وقت متعین ہو یہ بات کہ پہلا ہفتے میں سے روزہ لگا لیا بہت اچھا نہیں لگا لیا تو دوسرے ہفتے میں نہیں لگا لیا تو تیسرے ہفتے میں ورنہ چوتھے ہفتے میں اچھا اب ہم خود دیکھ لیں اس بات کو مثلا ہفتہ ہم نے مقرر پہلے ایک مہینے میں پہلے ہفتے میں سے روزہ لگا لیا اور جب دوسرا مہینہ آیا میں نے یہ کہا کہ میں ابھی اس ہفتے میں تیار تو نہیں ہوں مہینے میں سے روزہ ہے تو اس مہینے کا تو دوسرا ہفتہ بھی ہے تو دوسرے ہفتے میں چلے جاؤں گا دوسرے ہفتے میں بھی دے نہیں گیا اچھا تیسرا ہفتہ بھی تو ہے تو میں تیسرے ہفتے میں چلا گیا مثال کے طور پر تو یہ مہینے میں سے روزہ ہو گیا یا پچپن دن کے بعد سے روزہ ہو گیا ساٹھ دن کے بعد ہو مہینہ جب واپس آیا تو مہینہ تو وہ گزر گیا جو بھی اس کے ساتھ یہ پندرہ بیس دن زیادہ ہوئے یا نہیں ہوئے تو یہ یعنی مہینے میں سے روزہ ہے مہینے میں کیا ہے یہ سب ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس کے لیے وقت کیا کر لے مقرر کر لے اب قربانی تب وجود میں آئے گی جب وقت مقرر ہو جب وقت بارہ بہت اس ہفتے میں ٹیکے ورنہ دوسرے ہفتے میں تیسرے ہفتے میں یہ بھی ایک شکل ہے اور ایک جو وقت میں نے مقرر کر لیا ہے اس وقت اگر گھر کا تقاضا ہے اس وقت اگر کاروبار کا تقاضا ہے جیسے مشورے میں تعلیم میں روزانہ کی محنت میں گشتوں میں تو اس وقت اس کو کیا کرنا ہے مؤخر کرنا ہے تو یہ قربانی بنے گی یہ یعنی نکلنا قربانی کے ساتھ ہوگا اور اگر سروزے کو مؤخر نہ کیا جائے سیروزے کو موخر نہ کیا جائے اس طرح قربانی کے ساتھ سے روزہ لگے اچھا جن ساتھیوں کو ہم لے کر گئے دیکھیں کہ کہاں جانا ہے تو قریب بستیوں میں جن بستیوں میں جماعتیں بنی ہوئی نہیں ہیں جن جگہ کام نہیں ہے تو کام اٹھانے کے لیے جماعتیں بنانے کے لیے یہ یہ اپنے اس کا سروزہ ہے مہینے کا سروزہ ہے اب ایک طرف یہ ساتھی جو ہمارے ساتھ ہیں آٹھ دس ساتھی اسی مسجد کے ہیں تو یہ بھی کام والے بنے تو کام والا بندہ تب بنتا ہے جب کام دیا جائے جب کام تو ان پرانوں کا کام کیا ہوگا پرانوں کا کام یہ کہ ان کی خدمت کریں ان کے لیے کھانا پکائیں ان کے خدمت ان کو خوش رکھیں کام ان سے لیں کام ان سے لیں اور اس کا طریقہ آسان کہ اس کام کا مذاکرہ ہو مختصر طور پر تعلیم کا اب کسی کو تعلیم کا دے ترغیب گش کے مذاکرہ ہو جائے کسی کے ذمہ لگ جائے اس کے ساتھ مذاکرہ ہو جائے دو دو کی جوڑیاں بنا دیا جائے ایک نے پہلا نمبر سیکھ لیا دوسرے نے دوسرا اب یہ جس نے سیکھا ہے اس کو سکھلا دے اس کو سکھلا دے اس طرح جب کام ہم دیں گے تو کام والے بڑھیں گے اور اپنے مقام پر بھی کام کر سکیں گے لیکن اگر ہمارے اندر یہ ہو کہ تو نہیں آئے یہ کیا کر سکیں گے اور وہ دیکھتے رہتے ہیں اور ہم کرتے رہتے ہیں تو اس سے مقام پر وہ ہمارے ساتھ نہیں جڑ سکیں گے اس لیے کوشش یہ ہو موقع محل کے اعتبار سے لیکن اسی ساتھیوں سے کام لیا جائے کام کیا ایک تو امال ایک کے ذریعے سے جماعت تیار کر لیا جائے تین چلے کی جماعت چلہ جیسے روزہ تو مقامی کام کا حصہ ہے کوشش اس بات کی ہو کہ چلہ تین چلے کی جماعتیں ان کے ذریعے سے تیار کیا جائے روزے کی بھی نفی نہیں ہے لیکن یہ نقد جماعت تیار کرنے کے لیے کوشش کرے مسجد کا کام جس سطح پر ہے اس میں آگے ترقی ہو جائے اس کے بارے میں اس مسجد کی جماعت کے ساتھ جو بات چیت ہو اس میں بھی یہ شریک ہو اور کوشش کر لے کہ یہ بھی اس کا تذکرہ کر لے اور اس کی بات کر لیں اچھا اب جماعت تیار تیار کرنے میں لگے جماعت تیار ہو جائے مثلا تیسرے دوسرے دن تیسرے دن تو اس جماعت کو ہدایات دے کر روانہ کر لیا جائے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں نکال دیا جائے اس میں اگر کوئی پرانا نہیں ہے تو ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھ کوئی دو ساتھی قربانی کر کے اس جماعت کو لے کر چلے تاکہ اس جماعت سے کام لیں پھر بھی کوئی ایسی صورت نہیں بن سکتی تو پھر اس جماعت کو اپنے محلے کی مسجد میں ڈال دیں تاکہ ہم ان کی نصرت بھی کریں ان پر محنت بھی کریں ورنہ آپ نے کسی بھی مسجد میں بستی کے مسجد تاکہ ان پر محنت ہم کر سکیں تو اس روزے کی جماعت ان کے ذریعے سے جماعت نکالنا جماعتیں بھی نکالیں جماعتیں بھی بنائیں ایک بات اور کرنی ہے یہ جو جماعت ہمارے ساتھ ہے تین دن تو اس کو کسی بھی موقع پر ایک تو عمومی بیانات میں بھی وہ ارادے لکھواتے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ ہی کیونکہ بات سنتے ہیں مسجد کے ماحول میں لیکن ایک وقت ایسا ہو کہ ان سے ذرا ترغیبی بات ہو جائے ترغیبی بات ہو کر ان سے ارادے کرا لیے جائیں چلے چار مہینے کے ہو سکتے ہیں نقد ان میں سے کوئی تیار ہو جائے نہ ہو تو ارادے